مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کرے بولو مرحبا مرحبا جھوم کرے بولو مرحبا ہبا ڈومو ادب ہے آمد محبوب عرب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب عرب ہے جائے آتا و ترب ہے آبد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پر ہے ترانے آمد شاہ عرب گئے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم جے رحمت چھا گیا ہے کاب پہ جھنڈا گڑا ہے اب رحمت چھا گیا ہے کاب پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آج آجا گئے آپ ارب گئے ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر جایا بارہویں تاریخ آیا مین بی بی کا جایا مینم بی بی کا جایا مینم بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ کا مرحبا ابا بولو بے ابا کر نور آ گیا نورا گیا نورا گیا ہاں، حق کا نورا گیا نورا گیا صبح گد میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سج کا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 گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھر کر قصیدہ نور کا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا ہوسین مرہا بن مرہا یا ڈورا مرہ بن سرکار قیامت مرحبا مرہبا قیامت مرحبا انوار قیامت مرحبا مرہبا قیامت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار قیامت کی آمد مرہبا حضور کی آمد پرو کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا نور بن زمانہ صبح شب ولادت نور ہے زمانہ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 مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا امت سکا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا روح الامین دعا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح ال نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح ال نے گاڑا کی چھت پہ جھنڈا تار شڑا مرہ صبح شب بن مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا سرکار قیامت مرحبا کی قیامت مرحبا کی انوار کی مرحبا من مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دندار کی آمد مرحبا حضور کی آمد پر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 شہرا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادی شادی رچی ہوئی گئے بجتے ہیں شادیاں نے دولہا بناو دولہا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا آمد کا شو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 ہستا صبح شب میلادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا لوٹا گئے تو جہاں میں تم نے زیا کا باڑا باٹا دنیا کا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 قیامت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار قیامت کی آمد مرہبا حضور کی آمد پرو کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا نور سے اپنے سے اپنے عالم نور سے اپنے عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نور سے اپنے سرور دنیا جگ مگانے آئے ہم کے ماں ماں دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نشان کبریا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سے اپنے سرمریا لوگ دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نکھرا ہوا گوے گل ہی ہوئی ہے بوئے گل بن کے بہارے جاں پیزا بن کے بہارے جاں پیزا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے ہاں سرور ہم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے اشکو سے بھر کے جھولیاں آنکھیں بچھا دو راہ میں اشکوں سے بھر کے جھولیاں آنکھیں اچھا دو راہ میں سلے ادا کی دو سدا سلے ادا کی دو سدا میرے حضور آ گئے سے اپنے سرور یا روم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے